ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کل ہم نے پڑھا تھا کہ قیامت کے لیے نیروز جزا کو جو مشرقین کے کفار کے جو پیروکار رہنما ہوں گے وہ اپنے ان پیروکاروں سے اللہ تعالی کا اظہار کریں گے برات کا اظہار کریں گے تو اس وقت پھر یہ یہ پیروی کرنے والے یہ کہیں گے کہ کاش ہم تو ایک مرتبہ دنیا میں جانے کا موقع مل جائے تو جس طرح انہوں نے انہوں نے یعنی ہمارے رہنما ہم سے یہاں پہ برات کا اظہار کیا تو ہم دوسری مرتبہ دنیا میں جا کر ان سے برت کا اظہار کریں گے تو اس کے متعلق ہم نے پڑھا تھا کیونکہ دنیا میں ان کو موقع تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا تھا لیکن انہوں نے موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا اور اپنے جو بڑے تھے یا ان کی جو تھے ان کے باتوں پہ چلتے رہے تو دوبارہ تو پھر ان کو موقع نہیں مل سکے گا تو ایک کی کروا میں پڑھی تھی اور ایک رہ گیا تھا اس کو انشاءاللہ آج پڑھیں گے بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين تبعوا لو أن لنا كرة فنتبرى منهم كما تبروا منا فذلك يريهم الله أعمالهم أثرات عليهم وما هم خارجين من النار اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں اور ترجمہ پڑھنے کے بعد اس کی تفصیل و خوشی ہوگی وہ پڑھیں گے وقال الذين تبعوا اور جنہوں نے اور جنہوں نے ان یعنی پیشواؤں کی پیروی کی تھی وہ کہیں گے لو ان لنا کرتن کہ کاش ہمیں ایک مرتبہ پھر یعنی دنیا میں لوٹنے کا موقع دے دیا جائے آواز آ رہی ہے فنتبرع فنت فنتبرأ منهم تو ہم بھی ان پیشواؤں سے اسی طرح بے تعلقی کا اعلان کریں گے کما تبرعوا منا جیسے انہوں نے ہم سے بے تعلقی کا اعلان کیا ہے كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم اس طرح اللہ انہیں دکھا دے گا کہ ان کے اعمال آج ان کے لیے حسرت ہی حسرت ہے حسرت ہی حسرت بن چکے ہے وما هم بخارجین من النار اور او اب کسی صورت دوزخ سے نکلنے والے نہیں اور او اب کسی صورت دوزخ سے نکلنے والے نہیں ہے وقال الذين اتبعوا لو ان لنا کرا اور وقال الذين اور کہیں گے او لوگ اتبعوا جنہوں نے اتباع کی لو ان لنا کرا کہ کاش ہمیں ایک مرتبہ لوٹنا ہو یعنی رجتن دنیا دنیا کی طرف لوٹنا ہو یعنی وہ کہیں گے کہ کسی طرح ہم سب کو ایک دفعہ جگانا مل جائے دنیا میں یعنی دنیا کی طرف ہم واپس ہو جائے فنتبرع منهم تو ہم بھی ان سے ایل مطبعین یعنی مطبعین سے جن کا اعتبار کیا گیا تھا یعنی خواہد سے ان کے رہنماؤں سے ہما تبرع مننا کیا کریں گے یعنی ان مطبعین سے جن کا ان رہنماؤں سے جن کا ہم نے اعتبار کیا تھا الگ ہو جائیں گے کما منا جس طرح کہ یہ ہم سے الگ ہو بیٹھے جس طرح انہوں نے ہم سے برات کیا الیوم یعنی آج یعنی آج قیامت کے دن جس طرح یہ ہم سے برات کا اظہار کر رہے ہیں کاش کہ ہمیں ایک مرتبہ پھر دنیا میں جانے کا موقع ملے تو ہم دنیا میں جا کر ان سے اسی طرح برات کا اظہار کریں گے لو للتمنی اور اس میں جو لو ہے لو ان لنا کر یہ جو لو ہے یہ تمنی کے لیے جواب ہوں اور رہا اس کا جواب ہے یعنی لو یہ تمنی کے لیے ہے اور لو ان لنا کر میں جو لو ہے اور اگلی آیت کا جو آیت کریمہ کا جو اگلا ٹکڑا ہے فنتبر امنہم یہ اس کا جواب ہے کذالک اسی طرح کذالک اسی طرح کما اراہم شدت عذابہ اسی طرح جس طرح ان کو شدت عذاب شدت عذاب و تو تو بعضهم من بعضهم اور ایک دوسرے سے برات کا اور ہم نے دکھلا لی کما رہا ہوں جس طرح کہ ہم نے انہیں دکھایا شدت ہی عذاب کی شدت عذاب کی سختی صبر و بعض من بعض اور بعض کا بعض سے بری ہونا اور بعض کا بعض سے بری ہونا یعنی یہ ہم نے ان کو دکھلایا یوریہم اللہ اعمالہم دکھلائیں گے اللہ تعالیٰ ان کے اعمال السیئتا یعنی برے اعمال حسرات حسرات حسرات یعنی، افسوس منا حسرت حسرتی حسرت حال یہ حال ہے یہ جو حسرات ہیں ترکیبی حیثیت اس کا یہ حال ہے بمانائی ندامت بمانائی ندامت علیہم وما هم بخارجین من النار ان کو علیہم منا ان کو یا ان پر اور وہ کبھی دوزخ سے نہیں نکل سکیں گے اور وہ کبھی دوزخ سے نہیں نکالے نکلنے والے ہوں گے اور وہ کبھی دوزخ سے نہیں نکل سکیں گے کب بعد دخولها داخل ہونے کے بعد یعنی جہنم میں دوزخ میں دوزخ کی آگ میں ایک مرتبہ داخل ہونے کے بعد جو ہے نا ان کو وہاں سے خروج کا یا وہاں سے نکلنے کا وہ وہاں سے نہیں نکل سکیں گے ونزل فی من حرم السوائب ونحوها یہ جو اگلی آیت کریمہ ہے یا ایوہ الناس کلو مما فی الارض حلالا طیبا اس کا شان نزول کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں اس کا شان نزول کیا ہے تو اس کا شان نزول یہ ہے کہ مشرقین عرب جو ہے نا ان میں یہ گمراہی تھی کہ انہوں نے آسمانی تعلیمات کے بغیر مختلف چیزوں کے بارے میں مختلف جانوروں کے بارے میں مختلف حیوانات کے بارے میں جو ہے نا حلال و حرام کے فیصلے اپنے طرف سے گڑھ لیتے ہیں یعنی جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے آرام کیا ہوتا تھا ان کو یہ حلال سمجھتے تھے اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کی حلال کیا ہوا تھا ان کو حرام اور جن کو حرام کیا ہوا تھا ان کو حلال سمجھتے تھے مثلا مردان جانور جو ہے یہ حرام ہے اور یہ ان کے نزدیک جائز تھا اور یہ جو جواز کا حکم تھا ان کو کسی آسمانی کتاب میں نہیں دیا گیا تھا بلکہ بزا میں خود انہوں نے اپنے ہی طرف سے جو ہے نا اس کو جائز قرار دیا تھا اور اسی طرح بہت سے حلال جانور تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حلال تھے ان کا کانا ان کا گوشت ذبح کرنا حلال تھا جائز تھا صحیح تھا درست تھا لیکن انہوں نے اپنے اوپر ان جانوروں کو حرام کر رکھا تھا جس کی مکمل تفصیل جو ہے نا وہ انشاءاللہ صورت انعام میں آئے گی تو یہ جو آیت کریمہ ہے یہ جو ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مشتقین کی مشتقین عرب کی جو گمراہی ہے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے طرف سے جو ہے نا اپنے اوپر چیزوں کو حرام کیا ہے حالانکہ وہ اند اللہ حلال ہے اور جن کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا یہ ان کو حرام سمجھتے ہیں اور جن کو حرام کیا یہ ان کو حلال سمجھتے ہیں تو مشرقین عرب کا جو ہے نا مشرقین عرب کا اس گمرائی کا اس آیت میں تذکرہ ہے کہ انہوں نے یہ اپنے طرف سے بجائے خود جو ہے نا حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرتے ہیں ونزل في من حرم الثوائب ونهوها اور یہ ایت کریمہ نازل ہو ہو گئی ان لوگوں کے بارے میں حرم الثوائب جو ثوائب کو اور ان جیسے دوسرے جانوروں کو جو ہے نا وہ حرام سمجھتے تھے اب جو ہے نا کہ سواب کس کو کہا جاتا ہے اس میں جو ہے نا اس پر جو ایشیا لگا ہوا ہے سوائی پر اشیا نمبر چودہ ہماری کتاب میں مکتبے کا فرق کے ساتھ جو ہے نا اور بھی ہو سکتا ہے پچھلا والے دنوں الگ ہے اور یہ الگ ہے جو بھی کتاب ہو مکتبے کے بدلنے سے اور ترتیب جو ہے نا آگے پیچھے ہوتی ہے خیر تو یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے کہ سواب جو ہے نا یہ بتن کی جمع ہے کی جمع ہے اور وہی اناقتن کانت تو فی الجاہلیہ کہ یہ ایک ایسے اونٹنی ہوا کرتی تھی جو کہ زمانے جاہلیت میں دور جاہلیت میں جو ہے نا اس کو ایسی چھوڑ دیا جاتا تھا نظر سنم انہوں نے یہ نظر مانا ہوتا تھا انہوں نے یعنی مشرکین نے بتوں کے نام پر نظر مانا ہوتا تھا پھر اس جانور کو اس اونٹنی کو جو ہے نا ایسی چھوڑ دیا جاتا تھا نہ اس کا لبن نہ اس کا دودھ استعمال کیا جاتا تھا اور نہ اس کا گوشت کھایا جاتا تھا حالانکہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے جو ہے نا کوئی پابندی یا کوئی حرمت نہیں تھی بلکہ انہوں نے اپنے طرف سے جو ہے نا بتوں کے نام پر نظرانے کے طور پر اس کو پیش کیا کرتے تھے تو پھر اس کو ایسے ہی دیا کرتے تھے نہ اس کا دودھ استعمال کرتے تھے اور نہ اس کو جو ہے نا گوشت کھایا کرتے تھے اور یہ جو ہے نا قوم بنے بنو ثقیف تھے اور بنو عامر تھے اور بنو خزاع اور بنی مدلج یہ قومیں تھی جنہوں نے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کیا ہوا تھا پہلے ساری کریمہ کا تجمہ پڑھتے ہیں اور تجمہ پڑھنے کے بعد جو اس کی تفصیل اور تشریح کو پڑھیں گے زمین میں جو حلال پاکیزہ چیزیں ہیں او کاو زمین میں جو حلال پاکیزہ چیزیں ہیں او کاو ولا تتبع خطوات شیطان اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو انه عدو مبین یقین جانو کہ وہ تمہارے لیے ایک کھلا دشمن ہے یقین جانو کہ وہ تمہارے لیے ایک کھلا دشمن ہے اب آتے ہیں کی کی تشریح طرف ایوہ الناسو اے لوگو یا ایوہ الناسو اے لوگو کلو مما فی الارض حلالا طیبا حالا کہ رہا یہ جو ہے نا حلالا یہ ترکیب میں حال بن رہا ہے کلو منا کھاؤ مما فی الارض جو کچھ زمین میں کھاؤ ان چیزوں میں سے جو زمین میں موجود ہے حلالا یعنی یہ لفظ یہ ترکیب میں حال بن رہا ہے طیبا پاک چیز ہے صفت مؤکدت او مستلزن کہتا یہ جو ہے نا قلوب ما فلاز حلالا طیبا یہ طیبا جو ہے نا یہ صفت مؤکدہ ہے یا محض لذت کے لیے ہے یہ جو طیبا ہے یہ حلالا کے لیے صفت مؤکدہ ہے یا صرف لذت کے لیے ہے ولا تتبع خطوات شیطان ترک شیطان اور شیطان کے قدم قدم مت چلو شیطان کی پیروی مت کرو یعنی شیطان کے جو زینت کے تزئین کے خوبصورتی کے طریقے ہے لکم عدو و مبین بے شک حقیقت میں یقینا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے بین العداوتی یعنی دشمنی میں ظاہر عداوت میں ہے اب اگلی آیت کریمہ انما یامر انما یامرکم بسوئی والفحشائی وہ تو تم کو یہی حکم دے گا کہ تم بدی اور بہائی کے کام کرو وان تقولو علی اللہ مالا تعلمون اور اللہ کی ذمہ وہ باتیں لگاؤ جن کا تمہیں علم نہیں ہے یعنی اللہ کے ذمہ ان با ایسے باتوں ان باتوں کا لگاؤ جن کا تمہیں علم نہیں ہے انما یامرکم بسوئی او امر کرتا ہے حکم کرتا ہے سنیں بسوئی برائی کا ہے یعنی او برائی کی باتوں کا تمہیں امر کرتا ہے تعلیم دیتا ہے علیہ یعنی گناہ کی باتوں کا والفحشاء القبیح شرعان اور جو شرعان بری چیزیں ہوا کرتی ہے ان کا حکم کرتا ہے وان تقولو اور یہ کہ ان تقول اللہ ما تعلمون اور یہ کہ اللہ کے ذمہ وہ باتیں لگاؤ جس کے تم علم نہیں ہے جس کے پاس جن کا تمہارے پاس سند نہیں من تحریم معلوم احرم وغیرہ یعنی حلال و حرام کرنا وغیرہ یعنی حلال کو حرام کرنا اور حرام کو حلال کرنا حالانکہ تمہارا اللہ تعالی کے طرف سے جو ہے نا ان کے متعلق کچھ بھی احکامات نہیں ہوتے ہیں تو تم شیطان کے بات مان کر جو ہے نا اس طرح کرتے ہو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے اتبعو ما انزل اللہ کہ اس کلام کی پیروی کرو جو اللہ نے اتارا ہے قالو بل نتبعو ما الفینا علی آبانا تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو ان باتوں کی پیروی کریں گے جن پر ہم نے اپنے باپ دتاؤں کو کھایا ہے کیا اس صورت میں بھی ان کو یہی چاہیے جب ان کے باپ دادے جن کی ذرا سمجھ نہیں رکھتے لا یقلون شیئا ولا یهتدون یعنی وہ دین کی سمجھ ذرا بھی نہیں رکھتے ہیں اگلے آیت سے بھی پڑھ لیتے ہیں بھی چھوٹا سا آیت ہے تو تجمہ پڑھ لیتے ہیں اور پھر تشریح پڑھیں گے ومثل الذین کفروا اور ان اور انہوں نے اور انہوں نے اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ومثل الذین کفروا اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے سمجھ رہے لذیذ یہ نقل یسما اللہ دعا و ندا ان کو حق کی دعوت دینے کی مثال کچھ ایسی ہے جیسے کوئی شخص ان جانوروں کو زور زور سے بلائے جو ہاں پکار کے سوا کچھ نہیں سنتے ہیں سمن بکمن عامین فہم لا جون سمن یہ بہرے بکمن یہ گونگے ہیں عامین یہ ہیں لا یعقلون لہذا کچھ نہیں سمجھتے سمن مانا بہرے یعنی کانوں سے نہیں سنتے بکمن یعنی گونگے زبان سے کچھ نہیں بولتے عومین یعنی آندھے آنکھوں سے کچھ نہیں دیکھتے تو جب یہ بہرے بھی ہے گونگے بھی ہے اندے بھی ہے لا لہذا کچھ نہیں سمجھتے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان کو کہا جاتا ہے الکفار یعنی جب کفار کو کہا جاتا ہے اتبعو اتباع کرو ما انزل اللہ جو اللہ تعالی نے نازل کیا ہے من التوحید و تحیل سیبات توحید میں سے اور پاک پاک چیزوں کے حلال ہونے سے یعنی جن جو چیزیں پاک حلال ہیں جن, جن چیزوں کا جن حیوانات جنوروں کا کھانا حلال ہے خالو تو وہ کہتے ہیں یعنی جواب میں وہ کہتے ہیں لا بل نتبع ما الفینا کہ نہیں یعنی جو آپ ہمیں بتا رہے دعوت دے رہے ہیں اللہ تعالی کی طرف توحید کی طرف اور پاکیزہ چیزوں کے کھانے کا تو اس کی جواب میں یہ یہ کہتے کہتے ہیں ہیں بل نہیں بل نتبع ما الفینا بلکہ ہم اتباع کریں گے فرمان بردی کریں گے ما الفینا وجدنا علیہ جس پر ہم نے پایا ہے ابانا اپنے باپ داداؤں کو یعنی ہمارے باپ دادا جس جن چیزوں کو جو ہے نا سمجھتے تھے یا جن چیزوں کا حکم کیا کر دیتے اسی پر ہم عمل کریں گے آگے خود کہہ رہے من عبادت الاسلامی بتوں کی عبادت سے و تحریم سوائب اور سوائب کی حرام کرنے سے والبہائر اور بہائر کے حرام کرنے سے قال تعالی تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یعنی جب انہوں نے ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی اتباع کرو تو جواب میں کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی اتباع فرمان برداری نہیں کریں گے بلکہ جن چیزوں پر جو ہے نا ہم ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے ہم انہیں کی اتباع کریں گے تو اللہ تعالیٰ جواب فرماتے ہیں کیا وہ اتباع کریں گے جو ان کے آبا و اجداد جو ہے نا لا کلو نش کسی چیز کو بھی نہیں جانتے نہیں سمجھتے دین دین کے حکم سے یعنی اگر ان کے یہ آواز کہاں سے نہیں آ رہی تھی یہ تو میں نے مکمل کر لیا پتہ نہیں آواز کہاں پھٹ گئی تھی ابھی آواز آ رہی ہے آواز کہاں کر گئی تھی کس جگہ پہ یہاں تک تو میں نے پڑھ لیا تھا چلو میں اس آیت کریمہ کو دوبارہ پڑھ لیتا ہوں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ یہاں سے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ یہاں سے پھر پڑھ لیتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان کو کہا جاتا ہے یعنی کفار کو جب ان کفار کو کہا جاتا ہے اتبعو کہ تم اتباع کرو فرمان برداری کرو ما انزل اللہ جو اللہ تعالی نے نازل فرمایا ہے نازل کیا ہے من التوحید و تحریر طیبات توحید میں سے اور من توحید توحید میں سے و تحریر طیبات اور پاکیزہ چیزوں کے حلال ہونے سے ہے یعنی جن حیوانات کو جن جانوروں کو ہم نے حلال کیا ہے اور سے یعنی جب ان کو کہا جاتا ہے کفار کو کہ آپ اللہ کی طرف سے جو احکامات نازل ہے یا نازل ہوتے رہے یا نازل ہو گئے جو کہ توحید ہے اور پاکیزہ جانوروں کا گوشت کا کھانے کا حکم ہے یا جو پاکیزہ جانور ہے ان کو کھانا اور جو پاکیزہ نہیں ہے یعنی مردار ہے ان سے بچنا تو میں یہ کہتے ہیں قالو تو کہتے ہیں اللہ بل نہ سب الفینا کہ ہم اتباع اللہ ہمارا نہیں یعنی ہم اللہ کے نازل کردہ احکام پر عمل نہیں کرتے کیا کرتے بل نتبع مال فائنا بلکہ اتباع کرتے ہیں مال فائنا وجد نام جس پر ہم پاتے ہیں اس پر آبانا اپنے آباؤ اجداد کو یعنی باپ دادے کو میں عبادت الاسلام گتوں کی عبادت سے بتوں کی عبادت سے و تحریم سوائب اور صاحبہ اور بہائر اور صاحبہ اور بحیرہ جنوروں کو حرام کرنا سے یعنی جو ہمیں آبا و اجداد کہیں گے اسی کے مطابق ہم چلیں گے اگر انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ بتوں کی عبادت کرو یا جو جانور ہے اگر ان کو حرام قرار دیں گے تو ہم بھی ان کی اتباع کرتے ہوئے بتوں کی مدد بھی کریں گے اور ان جانوروں کو جو کہ حلال ہے ان کی کہنے پر ہم اس کو بھی حرام سمجھیں گے اور ان کا استعمال نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ ان کو فرماتے ہیں قال تعالی اللہ فرماتے ہیں ایت باونم کیا یہ اتباع کریں گے لو قال اباهم لا يعقلون شيئا اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ سمجھ نہ رکھتے ہو یعنی اگر ان کے ابا اجداد کو جو ہے نا کسی چیز کی سمجھ نہ ہو تب بھی یہ مشرقین جو ہے نا یہ کفار تو ولو کان اباؤم لا یقلون شیئن ان کے اباؤ لایا کرداد کسی چیز کے سمجھ نہ رکھتے ہو من امر دین دین کے معاملے میں یعنی اگرچہ ان کے ابا و ابا و اجداد دین کے متعلق اسلام کے متعلق شرع کے متعلق جو ہے نا ان کو کسی چیز کا سمجھ بوجھ نہ ہو تب بھی یہ ان کی اتباع کریں گے ولا یهتدون ہونا ہدایت یافتہ ہے یعنی نہ وہ سمجھ رکھتے ہیں اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہے تو پھر یہ کس طرح ان کی اتباع کرتے ہیں ان کی باتوں کو مانتے ہیں ان کے مطابق چلتے ہیں الحق کے حق کی طرف اول حمزہ الانکار کہہ رہے اس میں حمزہ استفام انکاری کے لیے ہے ومثل ومثل الذين الذين كفروا كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع دعاء ونداء ان یعنی ان لوگوں مثال جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا یعنی الى الهدى جن کو دعوت دی ہدایت کی طرف ومثل یعنی صفت الذین کفروا ان لوگوں کی مثال ان لوگوں کی صفت جو ہے نا جنہوں نے کفر کیا ومن یدعوهم اور جن کو دعوت دی گئی ہے جن کو دعوت دیا گیا الالولا ہدایت کی طرف اچھائی کی طرف کمثل الذی ینعقو

چلا رہا ہے یسو تو مانا آواز دے رہا ہے آواز دے رہا ہے لا اسم الا دعا و ندا کہ لا اسم کہ نہیں سنتا نہیں سنتا الا دعا و ندا مگر سوائے پکارنے اور بلانے کے جو نہیں سنتا سوائے پکارنے اور بلانے کے ایسا اتن لایف ہم مانا ہو ایہم فی اتماع الموعزت یعنی ایسی آواز ایسی آواز جس کے معنی سمجھ نہ آئے تو کیا مطلب ہوا ایسا یعنی اتن ایسی آواز لایف ہم مانا ہو جس کا معنی سمجھ میں نہ آتا ہو ایہم فی استماع الموعزت یعنی یہ جو کفار ہے یہ جو مشرکین ہے یہ واس کے سننے اور سمجھنے میں جو ہے نا یہ چھپاؤں کی طرح ہے یہ چھپاؤں کی طرح ہے جس طرح ان کو کسی چیز کے اچھے یا برے صحیح یا غلط کا پتہ نہیں چلتا تو یہ بھی اسی طرح ہے جس طرح کے چرواہے ہوتے صرف آواز سنتے رہتے مگر سمجھتے کچھ نہیں یعنی ایسی آواز لا لائے معناه کہ اس کا معنی سمجھ میں نہ آتا ہو ایہم فی سماع الموزتی یعنی یہ کفار نصیحت کے سننے میں نصیحت کے سننے میں وعاد میں تدبر رہا اور فکر نہ ہونے میں قلب آئینی یہ جانوروں کی طرح ہے تسمعو صوت راعیہ ولا تفمہو کہ شرواہے کی صرف آواز سنتے رہتے ہیں مگر سمجھتے کچھ نہیں ہو کچھ نہیں سمجھتے ہوم یعنی یہ جو کفار ہے مشرکین ہے سمن یہ کیا ہے بہرے یعنی کانوں سے بہرے ہے بکمن گونگے ہے یعنی ان کی زبان نہیں چلتی عمیون یہ انکوں سے اندھے ہے فہم تو یہ کسی چیز کو نہیں سمجھتے ہیں الما یعنی نصیحت کو یہ نہیں سمجھتے ہیں تو جب کوئی بہرا بھی ہو گنگا بھی ہو اندھا بھی ہو تو ظاہر جو ہے نا دنیا کی دیکھنے کے لیے یا محسوس کرنے کے لیے جو ہے نا یا کان ہوا کرتا ہے یعنی کسی آواز کو سننے کے لیے اور بات کرنے کے لیے جو ہے نا زبان ہوا کرتی ہے اور کسی چیز کو دینے کے لیے جو ہے نا آنکھیں ہوا کرتی ہے تو یہ ان تینوں چیزوں سے اگرچہ یہ بظاہر رکھتے ہیں لیکن حقت میں گویا کہ یہ بہرے گنگے ہیں اندھے ہیں یہاں تک اگر کی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو پوچھ سکتے اس میں کچھ تفصیل ہے وہ اگر سیم ہو گیا ہے اور دوسرا کلاس بھی جو ہے نا شروع ہونے والا ہے تو ان شاء اللہ اس کی تھوڑی تفصیل ہوگی وہ ان شاء اللہ کل پڑھیں گے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ